حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا آپ نے قیام کی حالت میں پیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو اڑسٹھ